اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو دس